رب نے دسیا ہے رب نے دسیا ہے ہر کوئی پیدا ہوئے پلیت پیدا ہوئے پلیتی کی حالت آئے میرا محمد پاک آئے پھر سمجھ لو میرا نبی ہر پاس ہر لحاظ لاؤ تو بے مثال ہوں ادھر مت نو کوئی سمجھے مت نو کوئی سمجھے چلو ہو سکتا ہے کوئی روایت نہیں ہو کوئی یہ جی زبان درازی کر جاوے یہ میں لوہے کی لکھ واگ مضبوط کر کے پیش کرنا ذرا ڈر کے بول سبحان اللہ قربان جاؤ ہر کسی کا کشم اللہ توجہ ہے سونے اندر پاک پیدا ہونا ظاہر جسم شریف کے اتنے کوئی گلازت نہیں یہ دسنا ہے جسم شریف کا اندر ہر ہر حصہ پاک توجہ اس گل میں اس واسطے بزرگ نے لکھا آپ اپنے قیاس کرن کی نہ سوچو پھر آپ توجہ سوچو ہاں۔ میں یہ کہہ رہا سا علماء رہا نے حضور تو صرف شرع لگو حضور نو اپنے کو ہزور شیخ عبد الحق جیسے محدثین بزرگ بالکل تحقیق کر دیا حضور دیاں اس جہان دے اندر جو آداد شریف نے انہوں کو یہ طریقہ نہ بلا لینا کہ سارے ساڈے ہی سن کیوں کام سارے ورگے کرتے سن انہوں فرمایا صرف شرح لوں گا باقی ہلور بے میں سال ہی ہاتھ لگ نزول فرما کے شرح سکھانے رہنے جی آپ ہے سن جی اوے دے معاملے کرتے تو شرح نہیں سی لبنی کیوں ساری سطح بہت نیوی آ انہوں کی سطح بہت اچھی سی تو وہ جی اپنی سطح سے سب کچھ کرتے تو پھر پھر سارے ہاتھی سے جڑنا میں آنا فرشتیاں بھی سمجھ نہیں سی آنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو فرمایا محبوب بادرا تو ہے جی ہوں دیکھو نا میں گل کر لگا سی ادیب سنا موضوع خلافت کھانا تناول فرما رہے سامنے عربی آئے حضور دی ذات گئی صاف سکھ دیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیبت کے خوف اتارن کی خاطر فرما نے ڈرنا کوئی میں بادشاہ نہیں ایک عرب دی عرب دی سکے گوشت پکا پکا کے کھان والی بی بی مائی نہ پتری

صاحب نے آج کی دیا رسول اللہ تھوڑے واسطے اصل وکرا بہن ایک جگہ بنا سارے رل کے آن کے بچ بہ جاتے ہیں حضور نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا میں یہ جانا ہاں، جی میں کبھی کوئی میرے میری چادر کھلتا ہے کوئی پچھوں کمیز کھینچتا ہے ادھر ادھر چمن لگ پہ کوئی ادھر چمن لگ پہ میں وا میرے نال کرتے میں محمد وکرا رہنا پسند نہیں کرتا میرا بولو تو صحیح ادا سمجھو فرماؤ صحیح ادیسہ نام کرنا سرکار دا پیشاب مبارک پیمن والے خالی نہیں دنیا دے اندر تکلیف بیماری تو بچ گئے ربی کا انعام کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا تسا جہنم بھی اب تو ہمیشہ محفوظ ہو گئے ہو اس سلسلے کے اندر بڑے چیلنج والا سنا لگا پھر آپ اندازہ لایا جی ایک میرے ورگے پیشاب کا خطرہ بھی کسی جگہ دینے نہیں پوے اگلا پلیت ہو جائے خوب بھی پلیت ہو جا ایک دے پیشاب کا پیالہ پیٹ جڑ جائے وہ ہمیشہ جہنم تو محفوظ ہو جائے اے روایت پھرن لگا ان حکیمہ بنت امیمان امیا قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان یبول فیہ ویدعه تحت سریر سریره فقام فطلبه فلم یجدو فسار فقال ان القضاء قالوا شرب شرب شربته برا خادم ام سلمہ الذي قدمت معها من أرض الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اختورت من النار بحذار سبحان الله حضرت حکیمہ بنت امیمہ فرما دیا اپنی اما امیمہ پاک کو حضور دا لکڑی دا پیالہ سی سرکار جن کوئی تکلیف ہونی رات کا پیشاب اس پیالے کے اندر فرما دے تحت شریر ہی ہزور اپنی چار پائی کے تھلے رکھ دے سن ہزور صبح ایک دن فرمایا پیالہ کوئی نہیں کدھر گیا ان پیالہ کتنے گیا ہے ہل کی حضور امے سلما امے سلما دی خادما گھر والی امے سلما دی خادما یعنی مومنا دی ماں حضرت سیدہ امے سلما دی خادما برا بی بی برا برا بی بی پی گئی ہے جنہوں حضرت امے سلما ہمیشہ بھی تو اپنے نال لیا سی حضور نے فرمایا لقد احکامرت من النار بہزار یہ ہمیشہ واسطے جہنم دیا کو محفوظ ہو گئی جی۔ حسین سلیم اصل دارانی عرب کا محدے سے اور دوسرے مذہب کا توجہ ہو انہوں نے اتنے مشہور محتے سربانی کا شکر انہیں یعنی مجموع زوائد کی تحقیق کردیا لکھے وہارا اسناد صحیح یہ ایسی روایت کی سنت بالکل صحیح ہے امام ساڈے نور الدین حتمی آپ کے فرماندے نے رجال ہو رجال صحیح غیر عبداللہ بن احمد بن حمبار و حکیمہ و پھر احمد

روزہ حج کیا کیا ہوتے ہیں بندے پاک کرنے پھر جنت لگ گئی حضور نے فرمایا پیشاب پی جائے کی ہمیشہ جہنم کو ایک محفوظ قلعے میں آ گئے جہنم ایمان دس یہ مطلب ہے سڈیا نماز عبادت ایک پاس میرے محمد کریم کا پشوک ہے ایک روایت نہیں میں گا نہیں وقت نظر ایک روایت منظر عام پہ نہیں سی ان میں لے آیا منظر عام پہ نہیں سی صحیح روایت اور ایمان لال دس ادھر جسم شریف جمدیا پا کے کوئی غلازت نہیں وہ غلازت تو پاک ہونا دستا ہے پیا کہ جسم سارا ہی پاک ہے لہذا جسم کا ہر جز پا کے جو جسم شریف فل رات شریف نکلتے پشاب شریف ہوئی خالی باغ ہوئی نہیں تو حلال ہوئی ہے حلال بھی ہے کہ کوئی حلال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی حلال کھان نال بندہ جگتی نہیں بننا یہ ایسا حلال ہے ہمیشہ واسطے جہنم تو محفوظ ہو گیا ہے اچھی بولو نا قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا موجنا سنا ہے تیسرا سنا وہ بھی صحیح حدیث لال سنا اما باغ فرمانیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیث کے اندر خود بیان فرمایا فرمایا انا دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے ابے ابراہیم کی دعا انا بشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے بشارت دیتی تھی میں محمد و بشارت ہوں اور تیسرا فرمایا میں خواب جڑا خواب میری اما نے ویخیا سی ان نور ظاہر ہوا ہے جس نور کے نام ملک شام کا شہر گسلا انہیں محل ظاہر ہو گئے میں محل ویخ لے ملک شام دا شہر گسرا دے محل ویخے بعض روایت چاہتا ہے اوٹا دیا کردنا میں ویکیاں اما باغ فرما دیے توجہ یہ خواب ہے حضور نے فرمایا میں اس خواب کی تعبیر جہاں میری اما جی نے ویکیا سی میں گل کرنا چاہنا والے ہاں، توجہ نبی پاک نے فرمایا وہ روایت جما جی فرما دیا نے میں اپنے پتر کے جمن کو پہلو خواب ویکیا میرے تو نور ظاہر ہوا اس نور کے نال اس نور کے نال ملک شام شہر بسرا میرے ظاہر ہوا شہر بسرا کے محل ظاہر ہوئے دوسری روایت ہے میں روم دے محل ظاہر ہوئے نے ملک کے روم دے محل ظاہر ہوئے اس روشنی دے نام سجنا سجنا تیسری روایت ہے جس نے سونا نبی ظاہر ہوئے نے دنیا شریف دے قدم رکھیا ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی فرماندے نے اس وقت میں ویکھیا نور ظاہر ہوئے نور دے نام سبحان اللہ غور فرمانا قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں اتنے جی گل کرنا چاہنا حضور دا حضور دا نور مبارک ظاہر ہونا او دے نال کتھے شام کتھے مکہ کتھے شام اتو نور کی چمک پی ملک شام تک جانی اما جی نظر آنے محل اتوں کے نظر آنے اتوں کے محل نظر آنے اما جی مکے شریف کے اندر بیٹھے اتوں کے محل نظر آنے درگار فرما یہ نہ سمجھی یہ خالی خواب کی گل سی جاہل جنہوں علم کوئی نہیں جہے کتاباں کتاب سمجھ والے نہیں پڑھن والے نہیں اخبار کے ٹی وی کھیلنے والے نے وہ صرف آخر کے خواب اپنی گل سی میں کتاباں سامنے رکھ کے بتا سکتا ہوں اما جی خود ویک جس وقت ظاہر پہلے خواب ویکتے رہے ہیں پھر خوابا تو بعد جس نے باری آئی ہے ظہور دی اس نے نور ظاہر ہوئے اس نور کے نام ہے نبی اما جی نے سارا علاقہ نظر یہ جی بیویاں پاکاں دائیاں نے اس نے عجیب حال گھر کے اندر کوئی شہ نہیں سی چان نہیں سی کوئی دیوا چراغ نہیں سرکار جس نے پیدا ہوئے نے گھر کی ہر شہ چمک گئی ہے سبحان اللہ ساڑھے تین سو توجہ سارا روایت موجودہ کی توجہ کہ حضور واقعی نور سے ایسا سن کہ خالی ہدایت والا نہیں کہ آپ کا دین نور ہے اسے کوئی شک نہیں آپ کا دین نور ہے ابھی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیا نور سن محسوس نور بھی سن دین بھی نور سی جس کریم بھی ایسا نور سی کہ پیدا ہوندیا کار بھی چمک گیا دو کے شام تے دے علاقے چمک گئے اور اما جی لکھے جس نور نے اما جی دی اکھا مبارک اس حد تک روشن کر دیا کہ شام سے روم دے علاقے اما جی نے نظر پہ آتے نے آپ ہی تھی اندازہ لگاؤ جسم شریف نور ہے سی ورنہ اما جی کی فرما دیا رو مینو بسرا شہر ایک بسرا ایک بسرا بسرا شام کا ہے بسرا عراق کا ہے ریل میں رکھنا یہ چھوٹی رے کے اوپر علی الف مقصورہ جس کو کہتے ہیں اما پاک بسرا شام دا شہر بسرا اس نے محل ظاہر ہوئے روم دے محل ظاہر ہوئے جس نے میرے تو میرا بیٹا ظاہر ہوا اور حضور کا نام نبیاں وچ ہمیشہ نور چلنا امام ابن ناصر الدین دمشقی فرمان دے یہ بالکل متواتر ہے حتیٰ کہ صحابہ اور حضور دے صحابہ تو پہلا انبیاء وچ حضور کا نام نور چلتا سی کی چلتا سی نور چلتا سی نور نام مبارک وہ نور محسوس بھی ہوتا سی آپ سلا تو تسلیم جب چاہتے سن اپنا نور مبارک محسوس ہون والا سی وہ اگر کسی ہو دکھانا چاہتے سن تو آپ دکھا دے سن توجہ صحیح روایت پیش کرنے لگا ہاں۔ ایک صحابی فرما نے اسی اب ایک سفر دے گئے ہزور نال ایک سفر دے گئے رات مارا لگا جو سنے صحیح روایت سنان لگا صاحب ہی فرما نے سرکار نال اسی گئے رات ہنیری سی ایک جگہ پہ رہنا پیا کوئی سہچانا نہیں صاحب ہی فرما میں دیکھنا کی ہاں, میری پنجے انگل جی بلن لگ پہ جی بتی بلدی پنجے انگل چمکیاں نے وہ چمکدیاں رہی میں کم کرتا رہا اسی بھی روشنی سارا کم کر سکیا ہے معلوم ہوا میرا نبی خالی بھی خالی نور نہیں لے گیا اپنی ذات بھی انہوں کی نور سی یہ گل سڈے توجہ آپ نے دین نو نور والا آخنا یہ باقی کا بھی کام ہے لیکن آپ کی ساتھ نور والا آخنا یہ ایسا سنیا جائے قسم خدا بھی بالکل حق گل ہے صحیح حدیث نے کہ مکدیاں نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اما جی فرمانے نے ملک شام تے روم میرے اگے کھل گئے جدو میرا بیٹا پیدا ہویا اس نے نور ظاہر ہویا بولتے نہیں جی کر کے بزرگ نے دی حضور نو کدی سورج کہندے نے کدی چاند کیوں کہندے نے انہاں پتہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بھی نور نے سلطان العارفین کی زبان سڈا پیر بہو فرما چڑو چنا روشنائی چڑو چنا روشنائی تیرا ذکر کرے بھارے چند کملی والے نو آخیا تارے دوسرے نبیا نو آخیا چند سونے نبی نو آخیا ہے تارے دوجے نبیا نو آخیا ہے لالا دے منجارے سدھی کے اکبر ورگے مولا علی ورگے نو آخیا ہے اللہ جڑا انہیں فرمایا تاری مار اڈانا باہو اصیا پی اڈن ہارے نبیا کی زبان کی گل کی جب آمنا ہے سارے نبیا خیر سونے ہوں زمانہ تیرا ہے سان نہ اڈاس آپ ہی ڈر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب پھر گہرا ہے نا جی، اس بہانا ہدی سا گل کر سکتا جاؤ روایت آ گئی نے اما پاک نے جو فرمائے ملک شام کے محل ظاہر ہو گئے ندی ہو گئے شام کا ذکر آیا نبی پکے شام کا بار بار وہ سجنا بھی ماما ہے اکل بھی من نہیں ہے تا آیا نبی سونے نبی دین مکے اٹھنا سی ملک شام کے اندر بادشاہی جمانی سبحان اللہ سبحان اللہ وقف اور سن پچھلیاں کتابوں میں دارویں میں دارویں حدیث کی کتاب کھولو حضرت عبداللہ بن سلام کا فرمان حضرت کابل احباب جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور تورات انجیل کے عالم تھے وہ فرماتے ہیں ملک بشام شام رسول اللہ کی رسول اللہ کی جائے پیدائش تورات میں لکھی تھی پیدا ہوں گے مکے میں ہجرت کریں گے مدینے میں اور بادشاہی چلے گی شام ہوں اتنے گل کر لگا میرا نال سمجھنا تاریخ پٹ کے ویٹ

اسلام کی حکومت نو جی ملک شام کام کی اللہ تورات رات ذکر کیتا ہے اللہ نے جیل کی ذکر کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موجزہ پڑھا کے اپنے محبوب کی اما جی نکھایا Oh, what's that? جی جی کسی سے پوچھو اس کا کیا جواب ہے بتاؤ ملک کے شام پر حکومت کس کی رہی ہے ملک ہو شام

مولا علی مشکل کی حکومت ملک شام پہ ہوئی نہیں حضرت معاویہ کی حکومت نہیں حضرت معلوم ہوا حضرت معاویہ کی حکومت رسول اللہ کی حکومت ہے جی بولو نا تا کر کے اما جی تو نور نبی میں ظہور اور شاعروں نال ملک کے شام لی محل دس اما جی نے دسیا گیا جہاں تیرا پتر پہ جانتا ہے نا یہ شاہی اسے ملک سے ہونی ہے بولو کر کے سجنا سڈا عقیدہ ہے جو میں شیر کے درمیان کرنا لگا نور اگلی چمکے ہو گڑ نور اصلی چڑ گرا کسی بھی جنگ کے دوران شہید ہوا ہے کہ نہیں حضرت ویس کرنی لکھا ہے کام ڈنڈے والے کے ساتھ کتاب موٹا ہے بھائی بتا رہا ہے کافی پڑا ہوا ہے لیکن کیا کرے سکون کی پڑھائی ویس جو ہے اپنے دانت مبارک سے کیے کہ نہیں ناچی سارا رات التوا کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری تحقیق کی ہے اگلے دن ایک عجیب عجیب بات پہ مطلع ہوا ہوں میل کے ایک آدمی ہے انہوں نے کوئی کتاب لکھی اس کے اندر اس مسئلے کو انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے سیرت داخلہ کا حوالہ دیا اس کے خلاف سیرت ہلفی الگ روایت ترجمے نظر گلتی کی تھی ہے خود سے رب آئیے انہوں نے پڑھ دیا اس کو تو روایت یہ بات آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں سیرت حلقیہ میں لفظ ہے حتیٰ کو سیرت رباعیت تو اس صاحب نے پڑھ دیا حتیٰ کسر تو رباعیت جس کا معنی ہوتا ہے کسر تو کا میں نے توڑ دیا اور کو کا معنی ہے میرا یہ سامنے کا دانت توڑ دیا گیا اب توڑ دیا گیا اور میں نے توڑ دیا اس میں بہت فرق سیرت حلبیہ میں حضرت سیدنا کے اس مسئلے کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا رسول اکرم نال جو کچھ بھی ہوا ہے نا میں نے عشق کے چین فنا ہوا کہ جو انہوں نے ہویا ہے میرے نال بھی اونی اگلیاں کیتا ہے ایک کہ میں کیتا ہے یہ نہیں یہ عشق نہیں ہوتا انہوں نے کہتے مثلا کسی نے تو اور اور ایک بندے لو امام عالی مقام نالش کی تو یہ سنے تھے کہ زیدیاں نے امام عالی مقام گردن مبارک شریف کی تھی تو اپنے تلوار چوکے تے آپ ہی اپنی تھوڑ وڈ دے تو حرم ہو ہاں امام حسین والا کام کر کے وہ بھی شہید ہو جا تو ہوں بڑھا لو تو شیر ضرور آخا گیا سی آشق یہ کہ یہ آشق نہیں کہتے جڑا آپ آپ ہی ماری وڈی ٹوکی جائے وہ پاگل تو بدھو کہتے دوستو وہ روایت نہیں آئی وہ اس طرح کی آئی ہے کہ حضرت ویس فرمانے نے حضور نال جو دشمنان اسلام نے کیتا ہے میرے نال بھی اوی ہو ہزور دونوں توڑیا سی میں کسی بے دین نے پتھر ماریا تو میرا بھی اسی طرح ہی دند ٹوٹا ہے روایت ہے یہ لوگوں کو غلطی میرے خیال جو کسر تو پڑھا ایک ہی نقطے نے گجر گل نہیں سمجھنی چاہیے حقیقت یہ بات اگر ہو تو بالکل ٹھیک ہے باقی دانتوں کا توڑنا خود یہ پہلے ہی حل کر چکا ہوں یہ بالکل جہلوں کا کام ہے حضرت ویس کرنے جیسے عالم

دشمن دیا ناسا بھانے ہوئی اپنے موکے اپنی ناسا بن کے تو بہ جانا لیا ماحول کہ لگی جی نہیں گل تو موٹھی جی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی اور یہ حال بن گیا یار افسوس بہت افسوس ہی بننا اینا زوال امت ہے ہے جی میں میں نہ نہیں لینا تھوڑے اس علاقے کے قریب کا ہی بندہ جہاں درویش اشارہ کر گیا سی سوال لکھنا تھا وہ کبھی دو مہینے چشتی کو میرے چیتا پھر آ کے میں فلانے کو چلا گیا میرے سوال لکھ جی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلح سے بات ایمان رو اس مسلح سے لام کو شک پہ مسلح مس آلہ سڈے بولیے جو مسلا مسلا کہ لفظ مس آلہ ہے بچ حمزہ ہے اس میں لفظ تو چل جائے مزدور سوال کرنے کا جگہ یہ سوال خیر مسلح مسلح کے بارے میں نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر وہ کسی کو نہ اگے لکھے آتی ہو دی بجائے آتی ہو تو کیا وہ کسی بھی زبان میں دعا پڑھ سکتا ہے اس مسئلے کا پھر اپنی اس مسئلے کا جواب قرآن حدیث کے ساتھ دیں آپ کی مہربانی ہے جہاں بندہ مسئلے کو مسلح لکھ رہا ہے میں تو سمجھ گیا اس کا جواب کیا ہوگا میں نے لکھ دیا جو شخص مسئلہ کو مسئلہ جانتا لکھتا ہو وہ مخاطب کرنے کا حل نہیں اگر اس مسلح کو نیند کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو سائل کا لقب بن جائے گا میں نے اب جو مسلح جو اس نے لکھا ہے اگر اس مسلح کی نیند کے روپ زیر پڑھ لے تو بن جاتا ہے مسلح اور مسلے کا معنی ہوتا ہے سوا سوا بوریاں سیدھے میں نے لکھ دیا کہ یہ سائل کا بن گیا میں نے عجیب تنگ دیا اس ان کو جب یہ دکھایا گیا تو ہم کو کیا کہتے آتے تھے ان بچوں نے کہا بھائی حضرت یہ کیا مطلب ہے کیا لکھا ہوتا کوئی بات نہیں انہوں نے لقب بتایا ہے اور ایسے لوگ اب ممبر پہ مسلط ہو کریں گے جو مسئلے کو مسئلہ پڑتا وہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چشتی یہ تو ہمارے سامنے شہید ہم تو کسی علم والے کے سامنے کوئی شاید مالا ہوگا وہ انشاءاللہ شاء اللہ جب سارے سامنے آئے گا پتا لگے گا بھی جناب وقت تک ہی میں پورا کر کے اجازت چاہتا میں بولنا ہوں گیا نہیں اصل میرے میرے بہت سارے مسائل نے میں لکھنا ہوتا ہے بہت سارے میں اپنے موضوع کو باہر بھی نکلتا میں پارک میں کھڑی دے دو شیر ایسے سنانا جڑے آپ نے اپنی اس کتاب لکھے نے جڑے جڑی کتاب لوگوں کے اگے مشہور نہیں معلوم بڑے بڑے مولویا نو پتا نہیں کہ کتاب انہوں نے ہے یہ نام ہے ہدایت المسلمین اللہ عارف کھڑی رحمہ اللہ دی وہ کتاب جنو سیفر کو لوگ کہیں نے وہ تے ہر کسی نو پتہ وا او دے بڑیاں دا ذکر ہوندا ہے ہاں جی تے وہ ہر کوئی پھر رات نو بڑے شوق نال پڑھدا ہے پڑھدا پڑھدا ہی سو جاندا ہے یہ اے جڑی ہے اے عقیدے دی کتاب ہے اس واسطے ہاتھ لاوندے دے اندر اللہ نے اللہ دے فضل نال عارف کھڑی نے اپنا علم بھی ظاہر کیتا ہے اور عقیدہ اہل سنت نو بھی خاص بجا کے بیان کیتا ہے بلے بلے بلے اور انداز وہی ہے جڑا سیف الملوک دا ہے میں آپ نے عقیدے دیا دو گلا سنا کے جاتا چاہا روچی بولو سبحان اللہ آپ فرما دے رہے آپ فرما دے رہے پھر دروتی پھر دروتی شماروں پار درو شماروں باہر بچ اسمان زمینہ جدو لال زمین سے تشریف لیا ہزور نے ایک ہاتھ مبارک نال ایک ہاتھ مبارک نال اگلی کا اشارہ ادان ہو گیا دوجے ہاتھ مبارک نال مٹھ زمین دی بھری ہے مٹھ زمین مٹی دی بھری ہے کیوں دو مادہ کی راگ سی خدا اشارہ کرتا ہے ادھر زمین دی مٹی دی مٹھ بھری ہے حضور نے دسیا ہے اس زمین آسمان والے مالک دے حکم نال اذن نال دتی شان نال میں محمد زمین دا مالک تے قبضے والا بن کے ہوا ہاں۔ یہ میاں صاحب نے اپنے انداز بیان فرمایا آ پھر

دے نے یا آخر اول آخر بعد پیدا بھی سارے تو پہلے ہوئے امبلی آخر خلقوں بعد روح و جسم و دینوں

شان